وقال صلى الله الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ معزد المكرم المکرم دینی بھائیوں اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں ان بے شمار نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت تو اللہ رب العالمین کا دین دین اسلام ہے توحید ہے سنت ہے دین پر عمل پیرا ہونا ہے یہ سب سے عظیم نعمت ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے مال اور صحت یہ دونوں بھی بڑی نعمتوں میں سے بڑی نعمتیں ہیں مال اور صحت تندرستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں آپ حمتِ نعمتان مخبوم فی ہما قطیر الناس اور صحت الفراغ الفراق دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں ایک تو صحت اور دوسری الفراق فارغ البالی یعنی انسان فرصت میں ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور صحت انسان کے پاس ہے یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے اللہ رب کی نعمت ہے آج کے دور میں ان دونوں نعمتوں کی بڑی ناقدری اور ناشکری پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو صحت دیتا ہے اسے مال دیتا ہے مال اللہ رب العالمین کا ہے اس مال کے کمانے میں وہ ناجائز طریقے اپناتا ہے اور جب مال اسے مل جاتا ہے تو اس مال کو ناجائز اور غلط جگہوں پر جا کر کے خرچ کرتا ہے اسی طریقے سے انسان کو اللہ صحت دیتا ہے تندرستی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صحت کے ساتھ پیدا کرتا ہے اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اللہ کی نعمتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں اور اس طریقے سے اس کو صحت بھی ملتی جاتی ہے بجائے اس کے کہ جب نعمتیں زیادہ ہوں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی زیادہ کرنا چاہیے لیکن انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے ناشکری کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے صحت اللہ تعالیٰ نے دیا آج ہماری گفتگو اسی صحت کے تعلق سے ہوگی کہ آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی نوجوان بچے نوجوان لوگ بوڑھے بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ان کو صحت دیا تندرستی عطا فرمائی لیکن اس کی قدر کرنے کے بجائے انسان اپنی صحت کو اپنے ہاتھوں سے اپنے مال سے برباد کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی دولت مال کو جہاں اللہ کی دین کے لیے اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے وہاں انسان اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنی صحت کی بربادی کے لیے استعمال کرتا ہے کتنا بڑا بیوقوف انسان ہے لوگ جس صحت کی قدر کرنی چاہیے جس صحت کی حفاظت کرنی چاہیے جس مال کی حفاظت کرنی چاہیے اپنے صحت کو اپنے ہاتھوں سے انسان برباد کرتا ہے انسان سگریٹ پی کر کے بیڑی پی کر کے تمباکو کھا کر کے اور جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان کو استعمال کر کے انسان اپنی صحت کو خراب کرتا ہے صحت کو برباد کرتا عالمی ادارت صحت نے کئی سال پہلے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں اس نے یہ بات ذکر کی تھی کہ دنیا میں سب سے بڑا کلر اور سب سے بڑا قاتل اگر ہے تو سگریٹ نوشی ہے سگریٹ اور بیڑی پینا ہے دنیا میں اکثر اموات سگریٹ پینے اور بیڑی پینے سے ہوتی ہے انسان اس کے لیے مال خرچ کرتا ہے پیسے کو برباد کرتا ہے اصراف کرتا ہے فضول خرچی کرتا ہے جس صحت کی حفاظت کرنی چاہیے اس صحت کی حفاظت کرنے کے بجائے انسان اپنی صحت کو برباد کرنے کے لیے اپنے محنت اور خون پسینے کی کمائی جس کا اس کی ذات مستحق ہے اس کے گھر والے مستحق ہیں اس کے ماں باپ اس کی بیوی بچے مستحق ہیں وہاں پیسہ خرچ کرنے کے بجائے اپنے صحت کی بربادی پر انسان پیسہ خرچ کرتا ہے کتنا بیوقوف انسان ہے جو اپنے محنت کی کمائی کو اپنے سامنے جلاتا ہے آگ لگا کر کے اپنی محنت کی کمائی کو انسان جلاتا ہے تو سب سے زیادہ اموات دنیا کے اندر ہوتی ہیں سگریٹ اور بیڑی اور نشاور چیزوں کے استعمال کرنے سے ہوتی ہے اس لیے شریعت کے اندر ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے سگریٹ پینا بیڑی پینا انسان کے لیے حرام ہے تمباکو کھانا نشاور چیزیں استعمال کرنا انسان کے لیے حرام ہے یہ جائز نہیں یہ مکرو نہیں ہمارے یہاں مشہور ہوگی یہ بات کہ سگریٹ پینا بیڑی پینا مکرو ہے مکرو نہیں ہے یہ مکرو اگر حرام کے معنی میں ہے مکروح کا دو معنی ہے مکروح قرآن میں اللہ رب اللہ نے حرام چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے زنا کتنا بڑا جرم ہے رشوت لینا ماں باپ کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا جرم ہے بہت سارے جرموں کا اللہ نے بیان کیا قرآن کریم میں اور اس کے بارے میں اس کے لیے مکروح کا لفظ استعمال کیا تو مکروح حرام کے معنی میں بھی ہوتا ہے شریعت کے اندر اگر اس معنی مکروح ہے تو پھر کوئی معنی مطلب نہیں تو صحیح ہے معنی یہ لیکن اس معنی میں لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے مکرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا نہ کرنا بہتر ہو اگر آپ کریں تو آپ کو گناہ نہ ہو اس کو مکرو کہا جاتا ہے سگریٹ پینا گناہ ہے اللہ کی نافرمانی ہے صحت کی بربادی ہے فضول خرچی ہے اور اس طریقے سے بہت سارے برائیوں کا انسان ارتکاب کرتا ہے تو انسان بیڑی اور سگریٹ پیتا ہے لہذا یہ کہنا کہ مکرو ہے اگر نہیں پیو گے تو اچھا اگر پیو گے تو گناہ نہیں ہوگا یہ کہنا غلط ہے مکرو کا مطلب یہ ہوتا ہے شریعت کی اصطلاح میں یا فقہ کی اصطلاح میں کہ جس کا نہ کرنا بہتر ہو اگر آپ کریں تو آپ کو گناہ نہ ہو میں مثال دوں جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کے دوران انسان اگر اپنے چشمے کو سیدھا کرتا ہے یہ مکروح ہے انسان اپنے خطرے کو سیدھا کرتا ہے ٹوپی کو سیدھا کرتا ہے ہاتھ اوپر نیچے اٹھاتا ہے یہ مکرو ہے اگر آپ نہ کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا شراب ملے گا لیکن اس کے کرنے سے آپ کو گناہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ٹوپی سیدھی کر لی تو آپ کو گناہ ہو گیا نہیں گناہ نہیں ہوگا نہ کرنا آپ کے لیے بہتر ہے لیکن کرنے سے آپ کو گناہ نہیں ہوگا اس کو مکرو کہا جاتا ہے یہ فقاق اسلامی سے مکرو کہا جاتا ہے لہذا سگریٹ پینا بیڑی پینا تمباکو کھانا یہ ساری چیزیں مکرون شریعت کے اندر حرام ہیں ان چیزوں کا نام گرچے شریعت کے اندر نہیں آیا بیڑی سگریٹ کا نام کیونکہ اللہ کے سر کے زمانے میں چیزیں نہیں تھیں آپ نے ایسے اصول بیان کیے قرآن میں ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں جن اصول کی روشنی میں ان تمام چیزوں کا کھانا پینا حرام ہے یہ گنہ گار ہوتا ہے انسان جرم کا ارتکاب کرتا ہے یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے یہ سگریٹ پینا بیڑی پینا انسان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے یہ شریعت کی روشنی میں یہ مکرو نہیں ہے بلکہ حرام چیز ہے یہ ایسے اصول اور ضابطے اسلام کے اندر بیان کیے گئے ان اصول اور ضابطے کی روشنی میں یہ چیزیں شریعت کے اندر حرام ہوتی ہیں اس لیے بیڑی پینا سگریٹ پینا حرام میرے بھائیوں یا آپ ذہن کے اندر اس کو بٹھا لیجئے یہ نہ سمجھیے کہ اس کا پینا مکرو ہے نہیں اس کا پینا حرام ہے شریعت کے اندر بالکل جائز انسان کے لیے مال کی بربادی ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ کسی بندے کا قدم اس وقت تک نہیں ہلے گا جب تک کہ اس سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر دیا جائے انہیں میں سے آپ نے پڑھا مال عین وفیمہ انفق انفقہ مال اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں جا کر کے اس نے اپنے مال کو خرچ کیا اگر آپ مال حلال طریقے سے کماتے ہیں اور حرام جگہ پر خرچ کرتے ہیں یہ بھی حرام ہے آپ حلال طریقے سے کماتے ہیں اور حرام جگہوں پر خرچ کرتے ہیں یا حرام طریقے سے کماتے حرام جگہوں پر خرچ کرتے ہیں یہ حرام ہے شریعت کے اندر بہت سارے لوگ حرام طریقے سے مال کماتے ہیں لیکن صحیح راستے میں خرچ کرتے ہیں ان میں صحیح راستے میں خرچ کرتے بہت سارے لوگ مال حرام طریقے سے کمایا رشوت ہے سود ہے ڈکیتی ہے چوری بےمانی ہے جھوٹ بول کر کے مال کمانا ہے کماتا ہے وہ مال کما لیا اس نے لیکن اسے جہاں غلط جگہوں پر خرچ کرتا ہے وہیں کچھ اچھی جگہوں پر بھی خرچ کرتا ہے اچھی جگہوں پر خرچ کرنے سے اس کا مال حلال نہیں ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پاک ہے پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے لہذا حرام کمائی اچھے راستے میں خرچ کرو گے تو کوئی عدر نہیں ملے گا انسان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا اگرچہ آپ اسے اچھے راستے میں خرچ کر دیں غریب کی مدد کر دیں مدرسے میں دے دیں کہیں اور اچھی جگہ پر دے دیں اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ مال آپ نے حرام طریقے سے کمایا مال حلال طریقے سے کمانا ہے اور حلال جگہوں پر اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر اس کی راہوں میں انسان کو خرچ کرنا تو بھی فرماتے جب تک کہ اس سے سوال نہ کر لیا جائے اس نے مال کہاں سے کمائے وہ فی ماں نفق کہاں اس نے خرچ کیا دو سوال کیا جائے گا مال کے بارے میں علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ کے پاس جو علم تھا کتنا عمل کیا آپ نے یہ صرف علما کے لیے نہیں سوال ہوگا آپ کے لیے بھی سوال ہوگا ہر انسان جانتا ہے نماز پڑھنا فرض ہے ہر بندہ جانتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں معلوم ہے نماز پڑھنا فرض ہے کہ نہیں نہیں ہر مسلمان جانتا ہے نہیں نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ کیا جواب دہ ہونا پڑے گا ہر بندہ جانتا ہے کہ شرک کرنا گناہ ہے اگر شرک کرو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا یہ نہیں کہہ سکتے میں تو عالم نہیں تھا میں مدرسے سے فارغ نہیں تھا نہیں آپ کو معلوم ہے کہ حرام ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز چھوڑنا حرام ہے آپ کو معلوم ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے شریعت کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کرو گے ماں باپ کو ستاؤ گے ماں باپ کو تکلیف دو گے معلوم ہے جھوٹ بولنا حرام ہے کون مسلمان ہو جو نہیں جانتا جھوٹ بولنا حرام ہے کون مسلمان جو نہیں جانتا رشوت کھانا حرام ہے سود لینا سود دینا حرام ہر مسلمان جانتا ہے چاہے وہ عالم ہو یا عالم نہ ہو پڑھا لکھا یا پڑھا لکھا نہ ہو پوچھا جائے گا تمہارے پاس علم تھا تم نے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا نہیں بچ سکتے قیامت کے کی دنیا کہہ کر کے کہ میں مدرسے کا فارغ نہیں تھا میں تو عالم نہیں تھا میں علماء کے ساتھ نہیں رہتا تھا نہیں بچ سکتے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کیونکہ علم ہے ہر ایک کے پاس اسے جواب دینے کے لیے قیامت کے دن تیار رہنا چاہیے مال کے بارے میں دو دو سوال ہوگا کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا مال حرام طریقے سے کما کر کے حلال جگہ پر خرچ کرو گے تو بھی حرام ہے اللہ تعالیٰ کیا اس کا کوئی عدل کوئی کوئی ثواب نہیں ہے ان اللہ طیب لائے طیبہ اللہ پاک ہے پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے اللہ نے اسی کا حکم رسولوں کو دیا اسی کا حکم اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کا حکم دیا ہے لہذا حلال کمائیے اور حلال جگہوں پر مال کو خرچ کیجیے یہ سارے اصول ہیں اسلام کے اندر ان اصول کی بنیاد پر سگریٹ پینا بیڑی پینا شریعت کے اندر حرام ہو جاتا ہے اس کے بہت سارے دلائل علماء نے بیان کیے ہیں قرآن کے اندر دلائل حدیثوں کے اندر دلیلیں موجود ہیں لہذا اس کے بارے میں ہمارا ذہن صاف ہو جانا چاہیے اور ذرا برابر ہمارے دل و دماغ کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ سگریٹ پینا اور تمباکو پینا مکرو نہیں بلکہ شریعت کے اندر حرام کر دیا گیا انسان سگریٹ دو تینوں جیسے پیتا ہے بیڑی پیتا ہے پہلے انسان تجربہ کرتا ہے گلاؤ پی کر کے دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے کیسا ایسا ذائقہ ہے ایک بار شروع کرتا ہے اس کے جال میں سلیقے سے پھنس جاتا ہے اس جال سے نکلنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا یہ ہوتا ہے کہ انسان برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے برے ساتھی ہیں اس کے سگریٹ پیتے ہیں برے ساتھی ہیں اس کے نشہ کرتے ہیں تمباکو کھاتے ہیں نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے ساتھی دیکھتے دیکھتے وہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے شروع میں تو ساتھی آپ کا خرچ کرے گا آپ کو فلم دکھانے کے لیے پیسہ دے گا پہلی بار بیڑی سگریٹ پینے کے لیے خرید کر کے آپ کو دے گا پہلی بار لیکن جب آپ جال میں پھنس جاؤ گے اور جب اس کے بغیر آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا تو پھر آپ خود پی کر کے خرید کر کے اس کو پلاؤ گے اس کو دو گیا یہ بری صحبت کی کتنی گند کتنا گندا اثر ہے انسان کی زندگی پر کہ انسان جو بروں کے ساتھ رہتا ہے انسان برا بن جاتا ہے اس لیے شریعت کے اندر کہا گیا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو اگر آدمی کا دین دیکھنا اس کے دوستوں کو دیکھ لو اگر اس کے دوست اچھے ہیں اس کے دوست اگر نیک ہیں موحدین ہیں متبع سنت ہیں شرک کرنے والے نہیں نمازوں کے پابند ہیں خیر خواہ ہیں اچھے لوگ ہیں تو انسان بھی اچھا ہوگا کیونکہ برائی اور اچھائی دونوں کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے اس لیے ہمیشہ دوستوں کو اچھا اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ تو بری دوستی بھی انسان کو کبھی اس کے اندر ڈال دیتی ہے انسان برے لوگوں کے ساتھ برے دوستوں کے ساتھ رہتے رہتے انسان اس کا عادی بن جاتا ہے اور اس قدر اس کے نشے میں مبہوت ہو جاتا ہے انسان کہ بعد اس کے لیے نشہ چھوڑنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ انسان کے لیے مشکل رہتا ہے کبھی کبھی ایسا رہتا ہے کہ کسی کا باپ سگریٹ پیتا ہے تو بیٹا بھی سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے باپ خود اپنے بیٹی کو اس بری لت کے اندر ملوث کرنے کا ذمہ دار بن جاتا ہے اور ایسا بارہا ہوتا ہے بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ باپ سگریٹ پیتا بچے سے کہتا سگریٹ جلا کر کے لے کر کے آؤ بیڑی کے لیے پیسہ دیتے جاؤ دکان سے بقالے سے ہمارے بیڑی خرید کر کے لے کر کے آؤ ہمارے سگریٹ خرید کر کے لے کر کے آؤ بچہ راستے میں سگریٹ نکالتا ہے کش لگانا شروع کر دیتا ہے کہ میرے باپ پیتے ہیں اس کا مطلب ایک اچھی چیز نہیں ہوگی غلط چیز تھوڑی ہوگی باپ بنا بھی نہیں کر سکتا باپ روک بھی نہیں سکتا حالانکہ روکتا ہے وہ خود گناہ کرتا ہے خود اپنے بچے کو لا کر کے برائی پر ڈالتا ہے اور وہی بچہ جب پینا شروع کرتے تو بچے کو ڈانٹنا شروع کرتے کس منہ سے ڈانٹتے تو اپنے بچے کے لیے پہلے نمونہ بنو پہلے خود رسوا بنو باپ کی اگر اصلاح ہو جائے ماں باپ کی اصلاح ہو جائے بچوں کی اصلاح ہو جاتی ہے اسے امام محمول رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ بچوں کے بگڑنے میں زیادہ تر رول ماں باپ کا ہوتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ اچھے ہیں لیکن بچے بگڑ جاتے ہیں نور علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے دنیا میں بہت ساری مثالیں مل جائیں گی آپ کے آپ کے لیے نور علیہ السلام کی بیوی حضرت نور علیہ السلام کی بیوی نور علیہ السلام کا بیٹا ایسے قرآن اللہ نے ان کی مثالیں بیان کی ہیں تو ایسے بھی لوگ کہ اچھے لوگ ہیں کبھی سگریٹ نہیں پیتے کوئی نشہ نہیں کرتے لیکن اس کی اولاد نشاور ہو جاتی ہے خور ہو جاتی ایسا بھی ہوتا ہے لیکن ایسا زیادہ ہوتا ہے کہ باپ اگر غلط راستے پر ہے باپ بیڑی سگریٹ پیتا تو اولاد بھی بیڑی سگریٹ پینا شروع کر دیتی ہے تو باپ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے تو یہ سارے اسباب ہیں جن کی بنا پر انسان سگریٹ نوشی کا جو ہے شکار ہو جاتا ہے یا سگریٹ پینا انسان یا بیڑی پینا انسان شروع کر دیتا ہے جبکہ شریعت کے اندر میرے بھائی ساری چیزیں حرام ہیں اللہ رب العالمی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وہ وہ علیہم الخبائش کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ نبی لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور جو خبیص چیز ہے اس کو حرام کرتے ہیں خبیص چیز سگریٹ خبیص چیز ہے کہ نہیں کیا یہ پاکیزہ سگریٹ نقصان دہ ہے بدبودار ہے کتنی خبی چیز ہے یہ سگریٹ پینا بیڑی پینا اس سے جو دھواں نکلتا ہے دھواں سے کتنا لوگوں کو نقصان ہوتا ہے اس کو خود نقصان ہوتا ہے اور جو اس کے اگل بغل میں بیٹھے رہتے ہیں اس کو نقصان ہوتا ہے بچوں کو نقصان ہوتا ہے بیوی کو گھر میں رہنے والے دیگر افراد کو نقصان ہوتا ہے اور سب کی بربادی کا ذمہ دار ہوتا ہے اس شخص جو سگریٹ اور بیڑی لوگوں کے سامنے پیتا ہے سب کے سامنے پیتا ہے یہ پاکیزہ نہیں یہ خبیص چیز ہے بدبودار چیز ہے ایسے نمبر دو اللہ رب العالمین کے ارشاد ال کرشاد بلاتا رُکا اپنے آپ کو ہلاکت کے جگہوں میں نہ لے جاؤ یا اپنے آپ کو ہلاکت نہ کرو ہلاک نہ کرو برباد نہ کرو کہ ہلاکت کے جگہوں میں اپنے آپ کو لے جا کر کے اپنے آپ کو قتل کر دو اپنے آپ کو برباد کر دو انسان بیڑی سگریٹ پیتا اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے برباد کرتا ہے بہت سارے امراض جنم لیتے ہیں منہ کا کینسر ہوتا ہے اور انسان کے گلے کا کینسر ہوتا ہے میدے کا اور پھیپھڑے کا دل کا خون کا ان تمام چیزوں کا کینسر ہوتا ہے انسان کو جو بیڑی اور سگریٹ پیتا ہے انسان دھیرے دھیرے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اس لیے میں نے بیان کیا شروع میں کہ عالمی وزارت صحت نے باقاعدہ یہ رپورٹ شائع کی تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ موت بیڑی اور سگریٹ پینے سے ہوتی ہے نشاور چیزوں کے استعمال کرنے سے ہوتی ہے انسان دھیرے دھیرے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیڑی سگریٹ پینے کو پہلے مردانگی سمجھتے ہیں برے لوگوں کے ساتھ میں رہتے رہتے برے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ارے یار بڑے ہو گئے تو سگریٹ پینا شروع کر دو کیوں ڈرتے ہو کسی سے اس بل اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اللہ کا خوف بھی اس دل کے اندر ہے یہ بہادری نہیں ہے یہ مردانگی نہیں ہے بیڑی سگریٹ پینا یہ اللہ کی نا فرمانی ہے گزدلی ہے یہ اللہ کی نعمت کی نا شکریہ کہ اللہ نے آپ کو صحت دی تندرستی دی اس کی حفاظت کیجیے آپ بجائے اس کی کہ آپ نے صحت و تندرستی کو آپ برباد کریں اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے مال اللہ کا دیا ہوا فضل ہے مال اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال کرنے کے بجائے اپنی صحت کو برباد کرنے کی راہ میں استعمال کرتے ہو آپ سے بڑا بزدل آپ سے بڑا مجرم اور آپ سے بڑا جو ہے یہ گنہگار اور آپ سے بڑا احمق اور بیوقوف انسان کون ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اپنے آپ کو ہراکت میں نہ ڈالو انسان اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے جو انسان بیڑی اور سگریٹ پیتا ہے ایسے اللہ نے فرمایا نمبر تین اللہ تخت الف سکن اپنے آپ کو قتل نہ کرو اپنے آپ کو نہ مارو بیڑی سگریٹ پینا اپنے آپ کو مارنا ہے آپ دیکھیں انسان جو بیڑی سگریٹ پیتا ہے اس کے پیکٹوں پر باقاعدہ لکھا رہتا ہے کہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ فلاں فلاں بیماریوں کا سبب ہے یہ فلاں فلاں بیماریاں اسے جنم لیں گی اگر آپ پیو گے لیکن اس کے باوجود بھی انسان پیتا ہے اور اس کو خریدتا پیسے دے کر کے اب تو سگریٹ بہت مہنگی ہو گئی ہے کسی نے بتایا اٹھارہ ریال بیس ریال پندرہ ریال ملتی ہے پیکٹ پہلے پانچ ریال چار ریال میں ہوا کرتی تھی اٹھارہ بیس ریال انسان خرچ کرتا ہے کوئی کوئی پیسے ہو تو دن بھر میں پورا پیکٹ پی جاتے دو دن کے اندر پی جاتے ہیں آپ اس کا حساب لگائیے کہ آپ پورے مہینے میں کتنا پیسہ خرچ کرتے بیڑی سگریٹ کے اوپر دس ریال ہی پکڑے تو تین سو ریال انسان اپنی بیڑی پیڑی سگریٹ پر خرچ کرتا ہے جس مال کی ضرورت آپ کے جسم کو ہے آپ کی صحت کو آپ کے بال بچوں کو ہے اس مال کو وہاں خرچ کرنے کے بجائے آپ جا کر کے اپنی صحت کی بربادی میں خرچ کرتے ہیں اگر کہا جائے روزانہ ایک ریال دیجیے کسی غریب کو کسی فقیر کو نہیں دیں گے کسی مدرسے کی مدد کیجیے نہیں دیں گے لیکن روز دس ہزار پندرہ ہزار انسان اپنے صحت کی برآمدی پر خرچ کرتا ہے لکھا ہوا ہے کہ نقصان ہے اس ہمارے لیے صحت یہ صحت نہیں ہے اس کے اندر بربادی ہے اس کے باوجود انسان پیسہ دے کر کے خریدتا ہے یہ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بےخوفی والی بات ہے میرے بھائی آپ جاتے ہو بقالے میں دکان میں آپ کو کوئی سامان خریدنا ہے آپ سب سے پہلے دیکھتے ہو کہ وہ سامان اچھا کہ نہیں اچھا ہے آپ کو سیب لینا ہے دس ہزار کلو پانچ ہزار کلو سیب آلو لینا ہے آپ کو بھنڈی لینا ہے سبزی لینا ہے انسان چن چن کر کے لیتا ہے اگر کہیں داغ لگا ہوا ٹماٹر میں انسان نہیں لے گا کیوں نہیں لے گا بھائی نقصان کرے گا یہ ٹماٹر ٹھیک نہیں ہے سڑا ہوا ہے آدھا سڑا ہے تھوڑا سڑا ہے سیب تو نہیں لیتے بھائی نقصان ہے اس کے اندر سڑا ہوا ہے تھوڑا سا لے جا کے پکھائیں گے ہم ہماری صحت پر بات ہوگی اتنا صحت کا خیال کرتے یہاں پر اور بیڑی سگریٹ جس کے اندر لکھا ہوا ہے تمام بیماریوں کا جڑ ہے یہ کینسر ہے یہ دھیرے دھیرے انسان کو موت کی گھاٹ اتار دینے والی چیز ہے وہاں پیسے دے کر کے خریدتے ہو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کتنی بڑی جہالت ہے دوا خریدتے سب سے پہلے دیتے ایکسپائری ڈیٹ سب سے پہلے ایکسپائری ڈیٹ دیتا ہے انسان کب کا بنا ہوا ہے اگر دو تین مہینہ باقی اس کو بھی نہیں لے گا اس کو لے گا جو دو سال تک جس کی ڈیٹ ہو وہ ہم کو چاہیے ابھی نیا نیا بن کر کے آیا ہے یہ دو تین مہینے کے اندر ختم ہو جائے گا ہوتا خراب ہو جائے گا لیکن جب سگریٹ خریدتا تو نہیں دیکھتا سگریٹ میں لکھا ہوا تمہاری بیماری ہے تم مر جاؤ گے ایک دن کینسر ہو جائے گا تم کو دنیا سے چلے جاؤ گے ایک دن لیکن پھر انسان پیسہ پھینکتا ہے پیسہ دے کر تم کو خریدتا ہے اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے تو اللہ فرمتی اللہ تخت الف شکم اپنے آپ کو قتل نہ کرو اللہ رب العالمین نے ایسے چوتھا چوتھی دلیل کوئی محمد اکبر نفی ہے اللہ نے جوئی اور شراب کو ذکر کیا قرآن کے اندر اور کہا کہ دونوں کے اندر نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے لیکن فائدے زیادہ نقصان ہیں اس کے اندر اس کے باوجود ہی اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کر دیا سگریٹ کے اندر تو کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے مال کی بربادی سوائے صحت کی بربادی اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے اور چیزوں کے اندر کچھ فائدہ ہے اس کے باوجود حرام کر دیا گیا کیونکہ اصول ہے کہ جو چیز نقصان دہ ہے جو چیز مضر ہے نقصان پہنچا دینے والی ہے وہ شریعت کے اندر حرام ہے اور اس تک لے جانے والے تمام راستے بھی حرام ہوتے ہیں تمام چیزیں بھی حرام ہوتی ہیں جو چیز شریعت کے اندر حرام حرام تک پہنچانے والی تمام چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں یہ موت کے گھاٹ اتارنا خودکشی ہے یہ سگریٹ پینا بیڑی پینا اور یہ خودکشی اور موت کی طرف پہنچانے والا ہے سگریٹ پینا لہذا سگریٹ پینا شریعت کے اندر حرام ہے یہ ناجائز اصول ہے اسلام کا کہ ہر خبیز بدودار نقصان دہ چیز اسلام کے اندر حرام ہوتی ہے ایسے اللہ کے اللہ رب العالمین کے فراہم نل وزرین قانون شیاتی فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی شیطان ہے جو انسان بیڑی اور سگریٹ پیتا ہے وہ شیطان ہے وہ شیطان کا بھائی ہے جب شیطان کا بھائی تو شیطان ہی ہوا نا انسان کا بھائی انسان ہوتا ہے شیطان کا بھائی شیطان ہی ہوگا شیطان اس لیے نہیں ہے کہ آگ سے بنا ہے شیطان اس لیے کہ شیطان کا کام کرتا ہے شیطان کا کام کرتا ہے شیطان برباد کرتا ہے لوگوں کو شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے چکنی چپڑی باتیں بتاتا ہے انسان کو ایسے ہی سگریٹ پینے والا بھی سوچتا اپنے آپ کو تو بہت اچھی چیز ہے یہ ٹینشن ہماری سے دور ہوگی ٹینشن دور نہیں ہوتی ہے سگریٹ پینے سے سگریٹ پینے سے اور ٹینشن ہوتی ہے اور ٹینشن ٹینشن بڑھتی ہے کیسے دور ہوگی توحید سے سے سے سنت پر پر عمل کرنے دین قائم رہنے نماز کی پابندی سے قرآن کی تلاوت سے خیر کا کام کرنے سے ماں باپ کی اطاعت کرنے سے نماز پڑھنے سے ان تمام چیزوں سے انسان کی ٹینشن دور ہوتی ہے کیونکہ ٹینشن کی وجہ برا برائی ہے اور برائی انسان چھوڑ دے گا تو انسان کا ٹینشن بھی ختم ہو جائے گا یہ بیڑی سگریٹ ٹینشن نہیں دور کرتے اور ٹینشن پیدا کرتے ہیں کہ ٹینشن کے کارخانے ہیں یہ سب کے سب جس سے انسان کا اور ٹینشن ہوتا ہے اور برائی ہوتی ہے اور بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں اس لیے اس انسان کا ٹینشن دور نہیں ہوتا ہے ٹینشن برائیوں کو چھوڑنے سے انسان کو جو ہے ٹینشن دور ہوتا ہے اللہ بے ذکر اللہ جتمین القلوب اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اطمینان سکون ملے گا اللہ کے ذکر میں قرآن کی تلاوت میں نماز کی پابندی میں خیر کے کام کرنے میں توحید پر برقرار رہنے میں شرک اور بدعت خرافات کو چھوڑ دینے میں انسان کے لیے اطمینان ہوتا ہے اسے جو شرک کرتا ہے بدعت کرتا ہے بہت بدل ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن رہتی ہے اس کو کیونکہ طاقتور جو ذات اللہ کی ذات اس سے اپنے آپ کو تعلقات خراب کر لیتا ہے اس سے جڑنے کے بجائے غیروں سے جڑتا ہے اور جو انسان جس سے زیادہ جڑے گا جتنا زیادہ وہ کمزور ہوگا انسان بھی اتنا کمزور ہو جائے گا تو اللہ رب نے فرمایا ان المبذرین مبزرین اخوان رقفان مبذرین فضول خرچی کرنے والے اشراف کرنے والے شیطان کے بھائی یہ اشراف ہے کہ نہیں اشراف ہے فضول خرچی کے نہیں فضول خرچی ہے ارے بھائی اگر آپ اردو کرتے ہو اردو عبادت ہے یہ اردو شرط ہے نماز کے لیے لیکن اردو کے اندر بھی زیادہ پانی اشراف استعمال کرنا اشراف فضول خرچی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں تو نماز پڑھنے کے لیے اردو کر رہا ہوں دس لیٹر سے اردو کر لوں میں ٹوٹی کھول دیا پانی گرتا رہتا ہے انسان وضو کرتا رہتا ہے اللہ کے سما تین بار دھلنا ہے بس زیادہ زیادہ تین بار سے اگر زیادہ دھلو گے فقط اصا و اصراف اس نے برا کیا اشراف کیا فضول خرچی کیا نیکی کے لیے پانی بہانا یہ اشراف و فضول خرچی ہے تو کیا یہ سگریٹ پینا یہ تقوا اور دینداری ہے کیا یہ پرہیزگاری ہے بیڑی سگریٹ پینا نہیں یہ تو اور بڑی فضول خرچی ہے یہ یہ تو اور زیادہ حرام کے لیے آپ پیسے برباد کر رہے ہو ساری چیزیں برباد ہو رہی ہیں آپ کی بدبو آتی ہے اللہ کے سور نے مسجد میں کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے آنے سے منع فرمایا فرشتوں کو تکلیف ہوتی نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے پیاز کھانا آپ کے لیے حلال ہے لہسن کھانا حلال ہے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے لہسن وغیرہ کے اندر پیاز وغیرہ کے اندر بہت فائدے ہیں اس کے اندر لیکن اس کو کچا کھا کر کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا کیوں بھائی اس لیے کہ مومنوں کو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے بیڑی سگریٹ پینے والے کے منہ سے کتنی بدبو آتی ہے اتنی بدبو آتی ہے میرے بھائیوں کہ اگر جو بیڑی سگریٹ نہیں پیتا اس کے لیے اس کے بغل میں کھڑا ہونا دوبر ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہم نے تو میں تو کئی بار جگہ بدل لیا میرے بغل میں کوئی سگریٹ نوش آ گیا اتنا زیادہ پینے والا کہ اس کی سانس نکلتی اتنی بدبو آتی برداشت سے باہر میں نے جگہ چینج کر دیا کہ میرے بس کی بات نہیں اس کے بغل میں پڑھنا ہے ایسے بہت سارے لوگ مجھ سے بہتر کے لیے ہو پاتا ہے اتنی بدبو آتی ہے نمازیوں کو تکلیف دیتے ہو فرشتوں کو تکلیف دیتے ہو اللہ کے لے بٹو کو تکلیف دیتے ہو بیڑی سگریٹ پی کر کیا کر کے نماز کے اندر آتے ہو حرام چیز ہے میرے بھائیوں جب پیاز اور کچا اچھا لہسن کھا کر کے آنے سے منع کیا گیا تو بیڑی سگریٹ کے اندر بدبو ہے اس کو پی کر کے آ کر کے نماز پڑھنا مومنوں کے ساتھ نماز ہے کتنا زیادہ لوگوں کو حساب تکلیف پہنچانے والی بات ہے تو یہ حرام ہے میرے بھائی شریعت کے اندر یہ سب کیا ہے فضول خرچی کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں ایسے اللہ کے سر کے لا دور ولا درار نہ نقصان اٹھانا نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے یہ اصول اسلام کا نقصان مت اٹھائیے کسی کو نقصان پہنچائیے بھی مت بینی سگریٹ پینے والا خود نقصان اٹھاتا ہے اپنی صحت کو برباد کرتا جو صحت اللہ نے دی ہے جو تندرستی اللہ نے دی ہے اس کو برباد کرتا ہے جیسے ایک شریک کرنے والا اللہ تعالیٰ نے اس کو توحید پر پیدا کیا اسلام پر پیدا کیا بڑا ہونے کے بعد اور توحید مضبوط ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہونا چاہیے لیکن جیسے بڑا ہوتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو برباد کر دیتا ہے ویسے جس کو اللہ نے صحت دیا تندرستی دی وہ صحت کی حفاظت کرنے کی بجائے وہ بیڑی سگریٹ پی کر کے اپنے صحت کو نقصان پہنچاتا اللہ عمرہ والا درار نہ نقصان اٹھانا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے بیڑی سگریٹ پینے والا دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے جو اس کے بغل میں ہوتے ہیں نا ان سب کو کینسر ہو جاتا ہے جو اس کے ساتھ رہتے ہیں بنی سگریٹ پینے کی وجہ سے صرف اس کو نقصان نہیں دوسروں کو بھی نقصان ہوتا ہے ایسے اللہ کے سرکی صلی اللہ صلاح تھا اللہ نے تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند کیا ہے حرام قرار دیا قیل وقال لا یعنی باتیں کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ باتیں کرنا وہ یدع المال اور مال برباد کر دینا مال برباد کر دینا وہ کثرت السوال اور بہت زیادہ سوال کرنا عمل کچھ نہیں صرف سوال ہے بس مولانا صاحب صرف سوال کرتے ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا اور خود نہیں عمل کرتے صرف سوال کر کے مولانا کو پریشان کرنا چاہتے ہیں ہمارے کوئی داحت المال مال کو برباد کر رہا ہے مال کی بربادی ہے یہ اللہ نے حرام کر دیا اس کو اس لیے یہ پینا پینے شریف پینا حرام ہے یہ جو کہتے ان کا کہنا بالکل صحیح نہیں غلط ہے حرام ہے میرے بھائی ساری چیزیں اللہ نے مال کو بربادی کرنے سے بچایا مال کی افراد کیجیے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کیجیے ایسے اللہ کے سلگذی سے کل امتی معاف المجاہرین ہماری امت کے ہر آدمی کو اللہ معاف کر دے گا لیکن مظاہرین معاف نہیں کیے جائیں گے لوگوں نے پوچھا مظاہرین کیا ہے آپ نے مظاہرین کی دو تعریف کی یا دو مطلب مظاہرین کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان تنہائی میں خلوت میں گناہ کر لیتا ہے آ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے مظاہرین ہے اللہ نہیں معاف کرے گا اللہ نے پردہ ڈال دیا پردہ ڈال دو توبہ کو اللہ معاف کر دے گا یہ بہادری نہیں ہے یہ یہ تقوا نہیں ہے دینداری کیا آپ نے خلوت میں تنہائی میں کوئی گناہ کیا اور آ کر کے اپنی دینداری ظاہر کرنے کے لوگوں کے سامنے بیان کے تقوا بھی نہیں دینداری بھی نہیں ہے اللہ نے پردہ ڈال دیا توبہ کیجیے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کیونکہ برائی کو بیان کرنا برائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے آپ بتائیں گے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا میں نے یہ برائی کی وہاں پر اس آدمی کو نہیں معلوم اس علاقے میں بھی برائی ہوتی ہے اس علاقے میں بھی شراب کی بھٹی ہے یا فلاں جگہ شراب ملتی نہیں معلوم انسان کو آپ نے شراب پی آ کر کے بیان کر فلاں جگہ میں کیا فلاں فنا کے شراب ملتی ہے میں وہاں سے پی کر کے آیا اس آدمی کو نہیں معلوم آپ نے برائی کیا گنہ گار ہوئے اور آ کر کے گناہ کی طرف آپ نے لوگوں کو دعوت بھی دے دیا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو نہیں معاف کرے گا اور دوسرے وہ جو گناہوں کو کھلے عام کرتے مظاہرین جہر اعلان کے ساتھ آپ دیکھیے بی بی سگریٹ سب کے سامنے انسان پیتا ہے سب آفس بیٹھا ہوا ہے گاڑی چلا رہا ہے پی رہا ہے سب کے سامنے کام کر رہا ہے سب کے سامنے پی رہا ہے راستہ چلتے ہوئے پیتا ہے گھر میں پیتا ہے سب کے سامنے پیتا ہے تو مظاہرین جو گناہ سب کے سامنے کرے کوئی شرم نہیں اس کو کوئی حیا نہیں ہے سب کے سامنے سگریٹ پیتا ہے کچھ لوگ چھپ کر کے پیتے ہیں بڑے کا خیال رکھتے ماں باپ کا خیال رکھتے لیکن اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا ہے اس کا خیال نہیں رکھتے اللہ جو سب سے بڑا اللہ پکڑ کرے گا ماں باپ کی نگاہوں سے بچ گئے اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے لا داخل ہو سنت والا نہ ہو اللہ کو نہ ہوں گا نہ اس کو نیند آتی نہیں بس سکتے اللہ کی نگاہ سے کہاں جاؤ گے اللہ تعالیٰ پکڑے گا کیا مت ماں باپ سے بچ گئے دوستوں سے بچ گئے یا اور بڑے لوگوں سے بچ گئے اللہ تعالیٰ کیا نہیں بچ سکتے تو میرے بھائیوں یہ کیا ہے یہ مظاہرین جو کھلے عام گناہ کرتے سب کے سامنے ایسے لوگوں کی مفرت نہیں ہوگی تو یہ ساری دلیلیں ہیں میرے بھائیوں یہ نقصان دہ نشاور چیز ہے نشہ نشہ سجد کے تفام پہلی بار جو انسان پیتا ہے جو بیڑی سگریٹ اس کو وسیع تاری ہو جاتی ہے اس کا دماغ چکرا جاتا ہے برداشت نہیں کر پاتا وہ گر بھی سکتا وہ انسان اگر تمباکو کھا لے پہلی بار جو کرتا ہے انسان اس کو ایسی ہوتا ہے اور دوسری طرح اس کے نشہ ہونے کی یہ ہے کہ جو بیڑی سگریٹ اور یہ چیزیں استعمال کرتا ہے اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے آپ دیکھتے ہو رمضان میں رمضان میں جو روزہ رکھتا ہے بندہ سب سے آخری چیز بیڑی پینا سگریٹ پینا اور سب سے پہلی چیز نماز پڑھنے نہیں آئے گا کھجور کھا لیا پانی پی لیا بیوی سگریٹ پیے گا اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آئے گا کتنے لوگ تو ایسے کہتے ہیں کہ ہی نہیں ہوتا اگر بیوی سگریٹ نہ پیو نہ پائے اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے اسی کی عادت بن گئی اس کی ایسا انسان یہ نشہ ہے یہ اور ہر نشہ ور چیز شریعت کے اندر حرام ہے یہ تاری ہو جائے گی پی کے دیکھیے اگر کوئی انسان جو کبھی سگریٹ نہیں پیتا ہے نہیں برداشت کر پائے گا اور جو پیتے ہیں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے ہمت دی ہے جذبہ اور اڑا دیا ہے اللہ کا خوف آ گیا اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کا احساس ہو گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے قیامت کے دن یہ سب ماں باپ باپ بچے سب کی بربائی بربادی کا میں ذریعہ بنوں گا قیامت کے دن جس جس کے سامنے پیوں گا بچوں کے سامنے اور بیوی کے سامنے اور اس طریقے سے لوگوں کے سامنے سب کی ذمہ داری میرے سر آئے گی اگر احساس پیدا ہو جائے انسان چھوڑ دیتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں چھوڑ سکتا میں نہیں چھوڑ نہیں یہ گناہ ہے اللہ نے آپ کی فطرت میں انسان کی فطرت میں نیکی سے محبت رکھی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے کہ اللہ رب نے جو آپ کو فطرت دی ہے اس فطرت کے خلاف ہے یہ انسان کی فطرت اللہ نیک بنائی ہے اور انسان کی فطرت کے اندر نیک چیزیں ہوتی ہیں یہ اصل چیز ہے یہ ساری چیزیں تو ناگہانی آپ بعد میں آنے والی چیزیں ہیں یہ نہ کہیے کہ میں نہیں چھوڑ سکتے چھوڑ سکتے آپ اللہ کے خوف کھائیں گے اللہ کا تقوی ہوگا اللہ کے یہاں جواب دہی کا احساس ہوگا بچوں کا اور گھر والوں کا اور دیگر لوگوں کا احساس ہوگا انسان ضرور اس کو چھوڑ دے گا کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی رکھی برائی نہیں ہے یہ تو شیطان کی وجہ سے انسان کرنا شروع کر دیتا ہے اس لیے انسان ہمیشہ سمجھے کہ ہر برائی کو میں چھوڑ سکتا ہوں انسان کے پاس ہمت ہونی چاہیے وہی بہادر انسان ہے جو برائی پر قابو پالے برائی نہ کرے اپنے برے نفس پر کنٹرول کرے وہی بہادر انسان ہے بہادر انسان طاقت سے نہیں ہوتا بہادر وہ ہوتا ہے جو انسان برائی جیسی چیز پر کنٹرول کر لے وہ بہادر انسان ہوتا ہے بہادر نے جو کسی پہلوان کو پچھاڑ دے آپ کی پشت کو زمین پر لگا دے وہ بہادر نہیں ہے اصل طاقت اور بہادر انسان وہ ہے تو پہ نفس برائی پر کنٹرول کر لے وہ بہادر انسان ہوتا ہے تو میرے بھائی ساری دلیلیں اس بات کی کہ شریعت کے اندر یہ ساری چیزیں حرام ہیں اس لیے وہ لوگ جو وہ لوگ جو اس بری عادت اور بری لت کے اندر ملوث ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اللہ تعالیٰ سے ڈریں لوگوں کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ کیا ہاں جواب دہی کے ساتھ ان کے اندر پیدا ہو مال کو برباد نہ کرو اپنی صحت کو تباہ نہ کرو اللہ نے آپ کو صحت دی اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے وہ صحت کو اللہ کے اس کے حوالے کرنا اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں کی ساری نعمتیں دی ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے اللہ کی ملکیت ہے صحت اللہ یہ جو جسم ہے ہمارا یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے جواب دہ ہونا پڑے گا اپنے گردوں کو اپنے دلوں کو اپنے نفس کو اپنے خون اور اپنے جسم کے اعضا کو اس چیز کے ذریعے سے برباد نہ کرو لوگوں کو ادا نہ پہنچاؤ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچا تاکہ خوف کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا توبہ کرو اور عزم کرو کہ گناہ نہیں کریں گے کہ ہم یہ بری چیز نہیں کھائیں گے بری چیز نہیں چھوئیں گے ہم عزم کر لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ اس برائی سے سب کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ جو اس برائی کے اندر ملوث سے عصرت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے چھوڑنے کی توفیق دے اللہ ربام نے ہمیں مال کو حلال جگہوں پر اور صحیح جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق دے ہمیں بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن عظیم ونفعنا وإياكم بآيات ذکر الحکیم إنه تعالى جواد کریم الرحیم